سورہ آل عمران آیت سترہ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ان کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں والمستغفرین بالاسحار اور وہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرنے کا بڑا مقام ہے